جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راگ گینی والا نہ ہو